سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور فرمایا میرے پاس دو چھڑیاں لاؤ آپ نے ایک کو اس کے سرحانے اور دوسری کو پائتی کی طرف رکھ دیا کسی نے کہا اے اللہ کے نبی کیا اس سے میت کو فائدہ پہنچے گا آپ نے فرمایا اس وقت تک عذاب قبر میں کچھ تخفیف رہے گی جب تک ان میں تری رہے گی حدیث نمبر تینتیس سو ستائیس مسند احمد